حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محرم کون سے جانور قتل کر سکتا ہے آپ نے فرمایا بچھو چوہے چیل کوے اور کاٹنے والے کتے کو قتل کر سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سینتیس